دیگر دوست احباب معاونین رفقائے کار سبحان اللہ سب دی اللہ تعالی دو جگ دی خیر و برکت فرماوے افسان گرامی پہلی مرتبہ جناب دے اس شہر دے اندر خدمت دین دا موقع مل رہا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جناب واہ لوگ شکار ہیں اس کی واحد وجہ فتنے بازاں کی صحبت ہے شرارتی اور فتنے باز لوگ امبیا علیہ السلام دے قاتل لوگ دیری نہ گمراہی اور دلالت مبتلا لوگ انہوں دی صحبت اور سنگت نے بہت پریشان کیتا ہے سن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے والا اشارہ فرمایا کہ اکتر فرقے بنے سن دے بہتر میری امت امر تہتر آپ سلاح و تسلیم دا تفرق اور تفریق دے دے یہود نسارا کا ذکر فرمانا وہی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تسا اگر تقسیم ہونا ہے تو جڑے تقسیم ہو چکے نے وہ نتیجہ ہونا ہے انہوں کا نتیجہ ہونا ہے انہوں ان سوبر سنگت کا نتیجہ ہونا ہے انہوں کے تلک کا نتیجہ ہونا ہے وہ آپ ڈبے ہی سن ان ظالم کے حسد نے سانو بھی ٹوکیا یہ وجہ ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچ کوئی فرقہ نہیں سی سوائے اہل سنت و جماعت دے انہاں پاکاں کوئی فرقہ نہیں سی صرف وہ اہل سنت و جماعت سن کیوں کہ انہوں نے سنگت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نصیب ہوئی اور اس سنگت اور صحبت نے انہوں دے دلائیں کفر و کفار دی ایسی نفرت پیدا کی تھی کہ جس نفرت دی برکت نال وہ لوگ اپنے دین مذہب پاٹ نہیں سکے تقسیم نہیں ہو سکے اور عقیدہ اپنا ایک ہی رکھا ہے اور جنگ بھی انہوں نے نہیں کیتیاں لڑائیاں انہیں کیتیاں جیڑی کوئی لڑائی ہوئی ہے وہ اور احمد قسم کے فتنے بازا نے جنہوں خوب صحبت سنگت ملی ہوئی سی انہوں نے اسلام چاہ کے مسلمان چاہ کے لڑائی کرائیے لڑائی نے کی انہوں پیدا کی اسی طرح ہی ہوئی ہے جی سیانے بندے آپس مسالحات بیٹھے ہونا دو جھگڑا مکان بیٹھے ہو کوئی شرارتی فتنے اٹھ کے ایسی شرارت کر دے جہد لڑائی دا ماحول بن جاوے تو او ذمہ دار وڈیا نو نہیں آخیا فتنے آنے نو ہی ذمہ دار قرار دتا جہ تسا عام و بھی ہونا ہے سنیا بھی ہونا ہے سیاح نو نیانے مرا چڈتے سیانے نہیں مارتے اسی طرح ہی اتے ہوا صحابہ کرام نہ عقیدہ وکھرا رکھتے سن سارے ایک عقیدے دے سن سنی سن تا نو اہل سنت و جماعت آخیا وہ سنی سن صرف اور ایک سن ایک سن دنیا کفر دے خلاف ایک سن آپس ایک سن اچھی نیوی جی گل ہو بھی جاندی سی تو انہوں ذاتی تنازع اور جھگڑا دا ذاتی تنازع اور جھگڑے دا سبب نہیں سن بن دے اگر کوئی گل ہو جاندی سی جی میں سجنا دی آپس ہو جاندی تو وہ لوگ اپنا ذاتی ویر بنا کے تے ہمیشہ دی لڑائی نہیں سن کٹتے ذہن چ رکھنا جیڑی میں گل کر رہا ہاں، بالکل تحقیق نال پیا کرنا سولہ نے تحقیق نال پیا کرنا انہوں دا تنازع اگر پیدا ہوا تو عقیدے کا نہیں سی کیا بات ہے کا تنازع نہیں سی وہ تنازع بنا ہی نہیں سن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دس دتا سی عثمان یعنی عثمان غنی اور اس والے سنگھی حق دے ہون گے اور دوسرے واسطے اس حد تک آد جڑے فتنے باز سن فرمایا وہ منافق ہون گے انہوں منافق نے مصری منافق نے آن آ کے شرارت کی حضرت عثمان گنی کی شہادت کا جڑا سبب بنے حالانکہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی ان ہو باوجود اس کے کہ آپ اپنے اشتہاد کے مطابق بالکل درست اور صحیح تھے لیکن آپ نے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے آپ نے فرمایا استطیبونی بونی وہ اگر کوئی میری غلطی بھی ہے تو میرے توبہ کرا لو ایڈا وا بندہ طبقات ابن سعد دے اندر لکھے کئی روایت آپ نے فرمایا اگر کوئی گل ہے بھی صحیح یار لڑتے کا لیجیے میرے نال میرے توبہ کرا لو اس نے مہاجرین بھی نال سن انسار بھی انہوں نے نال سن صحابہ ادھر سن صحابہ خلاف نہیں سن حضرت عثمان غنی رضی تعالی عنہ دے ذہن وچ رکھنا صحابہ کرام مولا علی سمیت آپ کی اولاد سمیت وہ حضرت عثمان دے ہمیں آخری دم تک جان مارن تیار یہ جو کچھ میں کہہ رہا بغیر حوالے اگر سے کہہ رہا یعنی بغیر حوالے کا مطلب یہ کہ میں عبارت نہیں پڑھ رہا تڈے سامنے لیکن تاہم میں کتب دس دینا جا کے کھولو پڑھو اگر کسی نو صلاحیت قدرت نے دیتی تو طبقات ابن سعد کو شروع کرو البدایا الدایا نیا تھا سب تاریخ دیا کتاباں اسماء الرجال دیا کتاباں بعض احادیث دیا کتاباں انہوں گل موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال موڈے نال موڈا لڑا کے رکھیا ہے صحابہ کرام نے شرارت فتنہ صحابہ وچ نہیں سی کیا بات ہے کیا بات ہے پاک لوگ سن اور حضور سید عالم نور مجسم دو جہان دے ہادی اور آبر دی ہدایت تربیت کا نتیجہ سی وہ قائم سن فتنا شبہات ایک ہوں ایک فتنا شہوات ہوں جس طرح امام ابن رجب حنبلی نے لکھے پورا رسالہ اس موضوع ہے فتنا اح فتنا شبہات عقیدے خراب ہو سے ہوتے نے پہلا شہدت خواہشاں غلیظ نفس دیا اٹھ دیا نفس دیا خواہشاں کو پھر عقیدے دے اندر خلل پیدا ہوتا ہے اور صحابہ کرام نفس والی خواہش نبی رہن دیتی نہیں انہوں نے اللہ نے کر دیتا پاک جب پاک ہو گئے تو فتنہ اشہبات تو فتنا بڑھنا بننا عقیدے خراب ہونے سن عقیدے خراب کارے واسطے جدو دل ہی خراب نہیں سی بولے نہیں جی جدو دل ہی خراب نہیں سی عقیدے خراب کھتے تا کر کے میں کسویا پیا کہنا جو سنیا کول عقیدہ محفوظ ہے اصل سنیا کو مولانا صاحب بیسم شریف کی سی محمد مولانا محمد رمضان قادری صاحب فرما رہے سن ایسا آل سنت و جماعت بالکل سچے لوگ اس کوئی شک نہیں یعنی مذہب کے اعتبار سچے ساڈے چو بندہ کوڑا بھی ہوئے مذہب سچا ہونا میرے رنگا بندہ کوڑا بھی ہوئے گا نا مذہب وہ سچا ہے یہ آسمان بھی بولے گا زمین بھی بولے گی مذہب سچا صرف میری سچائی کی دلیل کی ہے کہ صحابہ تو لے کے سب ایسے عقیدے سے لگے آئے ان سجے کھبے جی کوئی نکلے باغیم بینا ہوں ہو علم ہونے کے بعد نکلا جو میں قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ماں پڑی نارے تقدیر نارے سال صحیح قرآن مجید فرقان امین دست ہے جہالت نال تفرقے نہیں پہ جی اور اگر علم نفس پاک دے نال ہوئے پھر بھی تفرقے نہیں پہ تفرقے اس لیے پہ جس لیے نفس سرداری کا شوق کرتا ہے کمینا نفس یہ سرداری شوق پہ علم ہون تو بعد حق تو بعد پھر خبیس سر تو ہے اس وقت تفرقے پیندے نے اللہ تعالی نے ایک مقام تے نہیں قرآن مجید دے اندر کئی مقام تے یہ ہوئی گل دسی ہے کہ یہود نسارا جڑے پاٹے سن ان فرقے بنے سن کیویں بنے سن اللہ فرماند نال نہیں بنے وہ پاک لوگ پاک نفس پاک طبیعت پاک مزاج دنیا دی ہرس و ہرس تو پاک علم رکھ والے لوگ انہوں کو بھی تفرقہ نہیں ہویا تفرقہ کنہ کول ہویا ہے ہر سارے کو ڈیٹ سارے کو چھرا دی ہرس سرداری دی ہرس نمبرداری دی ہرس کہ مذہب اتنے ہو جائے جی جی سیاست ہرس لے جی آج کل عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کام کیا ہے

کروڑ لایا دس کمایا دس لایا بھی کمایا بھی لایا ارب کمایا بس این ایک ہرس ہوں اور کوئی شہ نہیں ورنہ اگے پیچھے انہوں دے ڈیرے تو کان جی، بھی بوکھا اٹھدیا کان بھی بوکھا اٹھتا اگے پیچھے لیکن کروڑا کے حساب سے جڑا خرچ کرتے کہڑی شہ دی وہ ریاست کا ہرس سرداری دا ہرس نمبرداری دا ہرس اسے واسطے مدینے دے تاجدار تو صدقے جاواں پیڑے بند بول گئے نے حضور نے فرمایا جڑا بخار بخاری مسلم آیا حضور نے فرمایا جڑا سڈے کول حکومت طلب کرے ایسا انہوں نہیں دیں اگر یہ نہ ہوئے حدیث میں مجرم میں

انی حفیظ علیم آپ نے عزیز مصر نو مصر دے اس بادشاہ نو وزیر نو آخیا مینو خزانے کا بادشاہ بنا میں ہاں حفاظت والا بھی ہاں ہاں میں کوئی خلل نہیں پاوا گا خیالت نہیں نہیں گا آپ نے یہ منگی حکومت تو کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا بادشاہی جڑا منگے اچھا نہیں دے فرق وے کافر کو منگیے یوسف علیہ السلام کافر کو منگیے کیونکہ کافر لانتی ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہی نہیں حق ہی نبی رسول ہے اور مسلمان مسلمانوں کو منگے ایوی گل ہو رہی ہے جدو جدو سید لمبے آ جیسا بیٹھا ہوئے اور بھی ہزارہ صاحب کرام خدمت دے رہے ہیں اور کوئی آخ سانو شریف کرو تو پھر یہ مطلب کوئی نہ کوئی آ گئی یہ گل پھر ساری ادور نے فرمایا جہاں منگے اسے نہیں دے دے کر کے صدیق اکبر منگی نہیں آپ نے پہلے دن فرمایا ہے اٹھو یا عمر دی بیعت کرو سقیفہ بنو سائدہ دے تحت آپ نے وہ چھپر جڑا سی جتھے بیعت دا معاملہ چل رہا سی آپ نے فرمایا عمر دی بیعت کرو یا ابو عبیدہ بن جراح دی بیعت کرو اور دو قریشی سڑتان کر کے نام لیا گیا اللہ امت من قریش خلافت قریشیاں تو باہر نہیں جا سکتی ہاں جی یہ سڈے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی گل ہے صحافہ اجماع ہے اتفاق ہے انصار پاک اس وقت عرض کی امینا امیر و امین کم امیر صاحب بن عبادہ نے تو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم نے اللہ امت من قریش کہہ کے چپ کرا دیتا انہوں نے کہا نا نحن العمراء انتم الوزراء حاکم ہم ہوں گے بڑے خلیفے امیر المومنین وزیر دوسری ہو گے توجہ نہیں فرمائی تو سجنا منگن والے نہیں دے کیوں روڑا ہوں کیوں پہ مانگتا ہے اتنے خدمت دینی لینی تو نہیں لین کا چکر ہے جڑا کوئی آوے بج بج کے آوے روپیے لا لا کے آوے وہ لین کا چکر ہوں وہ سٹے باز ہے جوئے باز ہے جوئے باز کا کی کام ہے حکومت نال توجہ ہے سننا زندہ فکیرا قرآن مجید فرما وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اللہ سونا فرمانا وہ جڑے پاٹے سن تو فر کے آج پائے سن وجہ کی بنی ہے فرمایا من بعد ما جاءهم العلم علم اول تو بعد حق اول تو بعد حق سمجھن تو بعد پھر اس خلاف کی تے کفر کے پائے نے بغ جنب وجہ کی سی ہر سر سرکشی الہ دا پتہ کی میری من لوا میں مان لوا میں اپنی چدرا بناو گا میں اپنی سرداری بناو گا میں آپ اپنے آپ امام بنا گا یہ اپنے امامت کے شوق نے انہوں نے پاڑیا قرآن ایک نہیں کئی تھاواں پہ فرما ہے یہ سورت شورا آیت نمبر چودہ ہے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم پھر اللہ سنا سورت جاسیا آیت نمبر ستارہ فرما رہے مختلف اللہ من بعد ما جائے لهم العلم باغیا بینہم فرمایا اختلاف ہونا کیتا یہود نصارا نے کیوں کیتا ایک تے علم آن تو بعد کیتا دوسرا وجہ کی اسی کیتا کیوں باغیا بینہم آپس دی بغاوت میں آپس دی سرکشی میں آپس دی حرص و حوث میں ہر کسی نو نفس شیطانیت تے اپنی سرداری وال چھکدا ہے کیوں اگے میرے پیچھے چلن والے ہون میرے پیچھے چلن والے ہون میں سردار بنا میں وڈیرا بنا تا کر کے مدینے میں تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم آپ وہ سجنا اپنی امت نو سرداری دے شوق کو بچاونا دے سرداری دے شوق کو بچاونا دے اس حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مبالغہ فرمائے مبالغہ فرمائے سرکار اپنے پیچھے کسے نو نہیں سن ٹرن دے فرماتے سن تو اگے چل جو کچھ شریف لے کے جا رہے چلن کی آواز سنی سرکار فورن بہ گئے آپ فرما اگے چلو میں تبدیلی محسوس لگ پیا پلنگ نبیا کی امامت کرا میں پہ معمول فرشتہ دی امامت کراوے تے سونے دے اندر دل ذرا بھی فرق نہ آوے سوائے اللہ دی معرفت وچ دے دل ہور کسے پاسے نہ جاوے سبحان اللہ

سمجھ آئی کہ نہیں بچانا جی؟ ہر کسی کا کام نہیں سرداری بچانی بہت اوکھی اس لیے سرداری پچ جس لیے دل خادم بن جائے سید القوم سجید حضور نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا گار یہ مطلب ہے سرداری اہم ہے توجہ سنگی ہو سرداری نہیں بچانی ہے جن نفس دا سرداری دا شوق ختم کر دینا محل خادم رہ جانے اس وقت انہیں سرداری پچا لینی ورنہ بعد آزمی کر دی بہت بد آزمی کر دی کہ بعد آدمی مارے پے بولتے نہیں جی ہاں تو عزیزم دم میں لمبی نہیں کرتا وجہ اختلاف وجہ تفرقہ جہالت نہیں بنتی وجہ تفرقہ ہرس بنتا ہے ہرس بنتی سرکشی بنتی ایک دوسرے کی مخالفت کا ویر اینو مان لو یہ تکبر یہ شیطانی یہ جس لے آدھی اس لیے امت نو پاڑ چڑتی بولنے نہیں جی ہاں، کیا بات ہے سر کیا بات ہے جی یہ نہ ہوئے پھر جی تین سامنے آمو سامنے بہان اللہ مقابلے نظر بھی آؤ سمجھی پھر بھی برا کھلوتے نہیں کسی ویل بھی ایک ہو جان کسی نے تو کیا حضرت عثمان سے مولا نہیں موسمات و آثاری صحابہ دے اندر دیگر کتابہ میں دو مانو ایک ہی انج لگنا سی جی میں لڑ چڑ تو بعد پھر ایک دوسرے نو جفے پا ایک دوسرے دا ہاتھ جات فڑ کے براہما واگ جا رہے ہیں کسی آ گیا سونے وہ سختی آپ کیوں کر رہے سو جھگڑ کیوں رہے سو فرمایا سو دین کے مسئلے میں محسوس کر رہے سا تاکہ حق لب جائے اصا دونوں حق دے تو پیے اصا آپس کے وائر کی وجہ نہیں سمے لڑتے نہ دنیا کی وجہ لڑتے یہ دنیا کے کتیا کا ہے دنیا کے لڑنا نبی یار ایک رکھتے سن سکھا جو ہوئے سلاف کے باوجود انہیں نہیں بنایا ایک جائے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھنی فکا کا اختلاف نہیں نماز بھی پڑھنی جی شافی مالکیا پیچھے پڑھتے سنفی مالکی پیچھے املیاں پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے سن کیوں سمجھتے سن وہ بھی مسلمان نے اصا بھی مسلمان ہے وہ بھی سنی نے اصا بھی سنی ہے گمراہ وہ نہیں گمراہ اصل بھی نہیں کرام کوئی نبی یار اس خلاف مسلیاں خلاف اگر پایا جائے تو انہیں نماز نہ پڑھی ہو نہ نماز رہے سن کیوں سمجھتے سن وہ بھی والا میں بھی ہدایت ہوں وہ بھی ہے میں بھی سنی ہوں پہلا اختلاف مسرے دا محبت جوہانی پہ کرتا ہے توجہ دا محبت جوہانی پہ کرتا ہے محبت جوہانی مسلم شریف کے اندر لکھیا ہے مقدمے میں لکھیا ہے محبت جوہانی جدو تقدیر دا انکار کی دے مسئلہ قدر جنوں کہندے ہیں مسئلہ قدر اختلاف کیتا ہے انہیں خط لکھا بچ حضرت عبداللہ ابن عمر نو سلام بھیجا عبداللہ ابن عمر نو خط لکھا نبی صاحب آپ نے بندہ جا رہا سی بسرے وال فرما نے مابت جوانی نو آخی تو دے میرے سلام بھیج آئی لیکن میں تیرو سلام دا جواب نہیں دے سکتا تو عقیدہ سنیا تو ہٹ گیا ہے سنیا میں عقیدے تو ہٹ گیا ہے میرا سلام وہ نہ آخی انہیں مینو سلام کیتا ہے مگر میں سلام کرنا جی گوارا نہیں کرتا لیکن قربان جا پاک نبی دے صحابہ ایک دوسرے نو سلام بھی بھی کرتے سن ایک دوسرے نو سلام بھی کرتے سن ایک دوسرے دوسرے جانا بھی مارتے سن کفر کے خلاف ایک بھی ہو جاندے سن حضرت سیدنا معاویہ پاک حضرت سیدنا معاویہ پاک جدو مولا علی سرکار دے نال اختلاف بنیا اس فرما فرما روم نے نے کافر کتے دھمکی دھمکی دیتی دیتی حضرت نو حضرتفا خبردار جرت نہ کری میں میرے چاچے دے پتر نے جھٹ ایک ہو جانے پھر کٹے ہو گئے حملہ گے سونا بولنے نہیں سونا حضرت معاویہ نے فرمایا اور سونے سونے سونے معاویہ پاک نے فرمایا وہ کینڈیج رہو کی کوشش نہ کری وہ یار تیرو چلا چلا کسی حساب نہ یہ آواز کھول تھوڑی ساؤنڈ کھولے گا جو فرمایا فرماؤ کتیا کینڈیج نہیں پگ بدن کی کوشش نہ کری میں میرے چاچے کا پتر ہوں کٹے ہو جا گے کیوں چینی سجڑا لگے گا اللہ رسول دی محبت کے اندر سارے صحابہ رنگے ہوئے سر اے ہوئی وہ رسی سی اے ہوئی وہ حبل اللہ سی اللہ رسول دا عشق وہ حبل اللہ دا رسی سی جنہیں سارے کٹھا جوڑ کے رکھیا سی بول دے نہیں اللہ رسول دے محبت نکل دی پھر نور ست پھر شیطان ہو گئے پھر لانت آؤں پھر فرقے بنتے نہیں جی پیار رہ جاوے اے پیار رہ جاوے پھر بندہ بندے دا غم خار کیوں نہ ہو ادھر ویخ قربان جاوا بخاری مسلم دے اندر متفق نہ لے روایت حضرت انس فرما نے حضرت انس فرما نے اللہ رجل من اهل الباديه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الساعه قائمه قال ويلك وما اعددت لها قال ما اعددت لها الا ان يحب الله ورسوله قال انك مع من احببت فقل له نحن كذلك

ہوں بدو آخو لیکن اسلے اسلے سابی سی وہ سابا سن اسلے آرابیا نو بدو کا لفظ نہیں بولنا بادا بھی آخو بدو کا لفظ ساری زبان ہے اچے لوگ سن بھارے لوگ سن ہوں آخو ہوں اسے بدو ہی بس رہے بدو بس رہے بدو ہو رہے بادا بھی ہو رہے بادا بھی آئے یا رسول اللہ صاحب شاہ صاحب تو قائمہ قیامت کدو قائم ہونی قیامت کدو آنی

اللہ رسول دی محبت اللہ رسول دا عشق یہ اصل میرا پار گراؤنڈ ہے یہ وجہ نال دوجے عمل قبول ہون گے جی یہ نہ ہویا دیار شب اوٹھے دے وٹ جانی توجہ فرما ذرا ہن عرض سرکار نو سرکار نو عرض کردے نے یا رسول اللہ ما عادت لہا میں خوش پیاری نہیں کی قیامت دی مگر ایک ایک شک ہے میرے کو اللہ رسول اللہ پیار کرنا وا حضور فرما دے نے انت ما من احبب دا جا پھر جے تو اللہ رسول اللہ پیار کرنا ہے جا تو اس نال ہی ہوے گا جے نال پیار کرنا ہے ہی ہی ہوئے ہوئے گا گا پیار کرنا کی مطلب کیا اللہ رسول فرحنا چلا فرمایا اس بڑے ہی خوش ہوئے ہیں بہت ہی خوش ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہیں ہیں بے بے حد ہی خوش خوش جب گل سنی بندہ بندے ہونا ہونے لگے گل میں چڑ گیا ہوں پاس حضور نے جواب دے آرا پینا صحابہ بیٹھے سن جدو حضور نے فرمایا تے گا جی محبت کرنا ہی وہ یعنی اللہ رسول نال ہوئے گا ہوں صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ نہنو نہنو کدا لے گا نہنو ایویں ہوا گے حضور جی ہوں بیٹھے ہاں۔ محفل ہونا فرمایا ہاں۔ فرما ایسے کدی بھی خوش نہیں ہوئے جن ادھر ہوئے ہاں۔ خوش کر سکیا اس بشارت نے ٹولا ہی ہوئی ہے باقی ہر شاید دوسرے پاس سکتی ہے اللہ رسول لگا نہیں لبے گا سنیا تو سبحان سولہ دوبارہ صحابہ اسی گل نے

سہنی گل کی کے پدوی سن سونے کا اس روشنی سے جنوب کی روشنی کرو

سننے والا تو بہت کچھ ہوں میرے کو زندگی تی سال ہو گئے بیان کردیا ہزار موضوع نے گلا ہالے بھی نہیں مکتی نم نم پھر آ جائے موضوع پھر سامنے آ جائے اگے سننا میں دسنا کی چاہیے جو ہے کلندر الگ فرما رویو شری رکھنے والا سی نور کتاب مبین حیبت بڑی آتی سی اصا بولتے نہیں سن کوشش کرتے سا کہ باہر کا کوئی آرابی آئے وہ آن کے کوئی گل پوچھے دے ساڈا بھی مسئلہ حل ہو بولتے کہ بولتے نہیں سن ہاں جی جنہ معرفت ہوتی ہے نا انہیں ہیبت خوف زیادہ ہوتا کر کے جس لے حضور نے زہر دی نماز پڑھاندے ہیں چار دیاں دو رکعتاں پڑھا کے سلام پھیرے ہاں۔ زول جدین وڈے لمے ہتھاں والے صحابی وہ بول پئے نے یا رسول اللہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے جناب بھول گئے جی بخاری چاہے بخاری ابو بکر عمر نال سن وچ نماز شامل سن لیکن صحابہ ایت اللہ بات جناب بزرگ بھی کر کے اگلے دو گل پہ کہ وہ ہے سن لیکن نہ بولے رہے کیوں کیوں ملے جو پیا آئے کرنے رب جانے سانو ہر جائے سال سورج ہار

بولے ہوں بولو ہوں بولے دونوں سمجھ گئے مدنی بھی لائے ہوئی ہوں بولنا ہوں بولوں گے جنہیں معلوم نہیں روبری رومری چھپڑ پہ پوچھیں گے اس لیے بولو بولو گے چپ جاؤ سارا سارا کلندر کلندر اقبال جی اقبال نہ وڈے نو پتا یہ سارے ہوں انہیں دسنا اصل دسن والا کیا بات جانور آ کیا بات ہے جناب کیا بات ہے حضرت جبریل ہے یار سنا جناب ہوں جبریل دس رہے ہیں نہ عمر دے بولن دی حاجت ہے نہ ابو بکر دے عمر دی لوڑ پئی ہے نہ رول جدین دی لوڑ پئی ہے کسی دی بولن دی لوڑ نہیں پئی جدو او جو راہبر ہے تے ساری راہبری اپے کر چھڈی سی سارے مسئلے آپ حل کر دیتے سو توجہ نہیں فرمائی میں جانور کا جڑا آخیا دو دو روایت نے نا تا کر کے وہاں مل پائے گا ایک آپ نے جوڑے اتارے جوڑا پان لگے تو سپ بیٹھا سی باز آیا تو چک کے لے گیا جانور آیا چک کے لے گیا کیوں سپ بیٹھا سونے تین لگ جائے جانور آ گیا توجہ نہیں فرمائی تو میرے سونے وڈے وڈے وڈے ہی انہوں دے حوصلے ہوں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ دسے تو خدا دس دے خدا دسے اتنے وڈیا نو بولن دی لوڑ ہے وہ اس حیبت نال چپ ہو گیا جہاں اج چھوٹا ہو گیا نماز دو کیتی کرنے ہو سکتا ہے ہو ہی چھوٹی جاوے سانو بھی پتا جے نبی پجاوا تو پانچ کرا سکتا ہے چل تو دو بھی کرا سکتا ہے سارے اج دو ہو گئی چپ رہے ہیں چھوٹے حوصلے والا بول پیا حضور چھوٹی ہوئی ہے یہ جناب بھول گئے ہیں ہزور سرکار نے فرمایا کلو والے قلم یہ کونے کو گل کر رہے ہزور ہے تو صحیح کچھ نہ کچھ پھر اگوں بولی جائے گا ونڈے ادب جگہ بولنا نظر

ہے فیض لینا ہی تو بولنا نگر کا فیض لینا ہی تو چپ ہی رہو اپنی پریشان گلا نہ سراہ نظر والا تو جو کہنا چاہنا ہے وہ ویخ رہا ہے بولو جو تو کہنا چاہنا ہے وہ بولے نہیں جی جو تو کہنا چاہنا ہے وہ گا حوالہ چڑا کے نو پاوسنا نہیں اقبال نے شیرکا دینا سب سے سوال کیا مطلب قائم سونے دس دے سی ضرور فرما اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا حضور کو علم نہیں تھا قیامت کا اس کو کہتے ہیں بلاغت کی زبان میں اسلوب حکیم حروف البلاغہ سے تلخیص المفتاح اور امام عبد القاہر جرجانی کی کتابوں تک چلے جاؤ ان سے بھی پہلے چلے جاؤ اسلوب حکیم ایک باب ہے بلاغت کا کی مطلب اسلوب حکیم کا مطلب یہ ہوں کہ جواب جدو دینا ہے نا اگلے نو ویخنا آپ نہیں بولو یعنی اگلے کہ یہ یہ نہیں ویکنا کہ میں اپنا علم بتاوا جواب سوال کے مطابق قیامت علم حضور نو دتا تے چھپان دا حکم دتا گیا چھپان دا ہن حضور نے او بھیت چھپانا سی نال ہی او دا ذہن بدلیا تو اے دس تیاری سبحان اللہ مطلب میں تینوں قیامت کا وقت دس بھی دیا تینوں کہڑا فائدہ پہنچنا تینوں لوڑ اس گل کی آ کہ تیاری کرو سویرے آ رہے آ رہے

وہ بولتے نہیں جی کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جی میں جی میں جی میں تیار کی سونے میں اللہ رسول پیار کرنا اور میں جہد جی۔ پیار کرنا ہے پیار کرنا ہے انہوں گا دوسری روایت جایا المر امر احبا بندہ ہی ہوئے گا جہد محبت کرتا ہے بھڑیا نال محبت نہیں کرنی چاہیے بھڑیا نال محبت نہیں کرنی چاہیے کافر دل نہیں لینا چاہیے نہیں تو انہوں ہی رہنا پینا ہے جڑا چاہتا ہے میں جنر جا دل کافر بچا کے اللہ رسول دمنا نال لا رہے ہاں جی ادھر ادھر لایا بندے لا گئے بگا پچھتاوے دلانا ہے جی جی جی اچھا، جسل جواب دے جب اصا راہ پا لیا ہوں گل بن گئی کرا گل کرن لگا میں انداز لبو لہجہ بدلے میں سوالیا لبو لہجہ بنایا نہ کرا لکھا

اتنے سوالیہ کوئی لفظ نہیں پہلا بولیا گیا ظاہر ہو صرف لبو لہجے نے اپنی گل مطلب زمین باہر چکی سوالیہ تو بنائی نہ کرالے کا وہ سونے میں جڑا موضوع جماعت کی اتباع لاؤں رہا جماعت کی اتباع جڑا ادھر ادھر موضوع لاؤں رہا اس موضوع ایک گل یہ آئی سی اج نو دلیل دین لگا کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لب و لہجے کے ساتھ بات کا مطلب اگلے پر واضح کر دیا جاتا ہے ہاں جی اگلا اس انداز کو ہی سمجھ جانا ہے کہ یار کی کہنا چاہتا ہے اگر میں یہ آخا نہنو کھلا لیتا ہم اسی طرح ہوں گے اس کا مطلب ہے صحابی یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں علم ہے یا رسول اللہ ہم اسی طرح ہوں گے لیکن اگر وہ کہتا ہے نہ میں کرا لے کر سہی نہیں گے یہ مطلب ہے وہ بتانا چاہتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے آپ بتائیں اسی طرح ہوں گے اب اسی کے ساتھ اس حدیث کا جو بخاری مسلم میں مشہور ہے کیا وہ حدیث کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے فرماندے نے میں ہاؤز کثر پہ کھلوتا ہوں گا حابی میرے چھوٹے سنگی کوئی آؤ گے چھوٹی سنگت والے جنہیں ہو سکتا ہے صرف دیدار دا دیدار دا ہی فیض پایا ہو یا چاندن رہے نہیں حضور نے فرمایا انہوں کو پھر کوئی ہو گئی ہے جی انسان کو ہو جاتی ہے کوئی خطا جی کسی ساتھی کو نہ ہو گیا حضور نے پتھر مرائے انج دے ہوں گے میں آخا گا گیا اور کوسر دن میں کلوتا ہوں گا گیا میں چڑا گا میں پچھان لا گا انہوں نے میں آخا گا ارا آؤ اللہ تعالی فرمائے گا ہوں جی رب نے فرما ہے نا انداز نال میں لگو لہجے نال ہی ظاہر کر دیا گا تھی مطلب سمجھ جاؤ گے لا تدری ما حدث بعدک لا تدری ما بادک بعدک جاندا نہیں اے نہ کی کیتا محبوبہ جاندا نہیں اے نہ تیرے بعد کی کیتا جاندا نہیں اتوں خود پتا سندیا لگ جائے گا کہ حضور تو رب پوچھنا یہ جی گل کرتا ہے پیا کا مطلب جان دیا پیا مڑ کیوں سبھی جانے پڑھو لا تدری ماہ دسو باد تیرو کوئی پتا نہیں بعد کی کیتا ہے یہ دوسروں کی بات بن جاتی ہے اگر یوں کہہ لو لا تدری بات پتا نہیں تین جین کا جس استفا میا لفظ کوئی نہیں بچ آیا لیکن انداز نال صاحب اوی ادا کیتا گیا دلیل دلیل یہ ہے حضور جان دے سر جان گئے دلیل کیا ہے دلیل جی نہیں ہوئے قبر بھی بھی نہیں نہیں آئی اشر آیا بھی نہیں آیا کوئی شاید سامنے نہیں آئی حضور سارا کچھ دا واقعہ جڑا اتر ہونا ہے وہ اتنے اتنے بہ کے بعد جان نہیں تو بہت بات جناب کیا بات جناب نہیں شرماتے نہیں کر کے سو سات پیچھے چل گیا ساپ والے پیچھے حکم ہے کیوں اس واسطے نبی سونے

ای ساری گل ہے ہوں جن سننا انہیں سمجھنا نہ پہلو زبر ہوں سن نہ زیرہ ہوں سن نہ نقطے ہوتے سن جاج نقطتے دور چ لگے

آ گئے جڑا اللہ فرمایا والے الاولون السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تباہم بے احسان جڑے پچھوں ٹر پہ پچھوں ٹر پہ پچھوں ٹر پہ خیر میں گل لمبی نہیں کرتا ایک اشارہ نکلے گا تو لگا جا تو بیٹھا رہا جو ہے لیکن میں گل سمیٹنا چاہنا عقیدے کی گل ایک سمجھ آ گئی اس حدیث ثابت کرتے ہیں حضور علم کوئی نہیں

اج آ رہا سا بہاڑی تو رستے چ گڈی چند شیر لکھے نے جی آخو تو سنا دیا اسی حدیث نو پورا شیرا چلایا سنا پٹھے قائم نے تو اچھی بولو سبحان اللہ کیا بات ہے کیا ہے it. کیا بات ہے اچھا، اچھا۔

جدی ہے یار بسے ہو

جی ہاتھ پا لیا سانو ہاتھ بھی سڈے کوئی بدماشی ہے بدماشی سکتا ہے کیونکہ سر می گل سمجھا جی اسی ماڑے سڈے بدماشی ورت سک رہا جی لیکن سڈے نیک ماشی نال کوئی آئے نا میدان گل کر ہزور جوڑے پاک کا سدکا اتردیا ہی پتھر نہ بن جائے گل سمجھ سمجھ آ آ گئی گئی کی کیوں نہیں سرکی سارا جوڑ کے اللہ سی اس گل کر لگا وہ بھی جڑی نہیں کسی بہت ہی کٹ سونی پڑی ہونی ایک کسی نے اعلان کر دیتا انہیں آخیا جی کوئی اصلا تو یا رسول اللہ ثابت کر دے حدیث لاکھ روپیہ انعام میں پکھر تقریب کی اتے بھی میں دسیا سی میں چوک قریشی کی شاہ جمال کے نال اتنے بھی دسیا اج بھی دس جانا دستا اس واسطے ہو سکتا ہے کسی ماڑے کا لاک روپیہ بن گیا لب لیا جی میرے پتا کوئی نہیں ایلان کی لب لیا جی مسلم شریف 什么职位？ کتاب تفسیر ہوئی ہے پڑھن لگا ہاں۔ فصعد الرجال والنساء فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخادم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله جدو اپنے مامیا بنو نجار جا بیٹھے حضور نے فرمایا انجلوایا بنی نجار اخوال عبد المطلب میرے دادے والا مامے والا ڈمبرے ہوئے اتنے جا بیٹھے ابو ایوب انصاری گھر جا ڈیرا لگا سی ہر کوئی جانتا ہے ہر گھر بیٹھے نے ہوں کی جیتا شاید رجال ਸੀ ਬਿਓ حاد منافقہ نے ہوا اس وقت انسار آئے اگر اجازت دو اسلام دیا کی مطلب حضور سن اس نے مدد کرتی ہے رب رسولہ بھی رب رسول کرنے مسئلہ میں لے کے کتنے میں کیا وہ رولا ہی کوئی رولا کوئی نہیں جی اگر سرات والا نبی کہہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا سارے مان لیں گے گل تو یاد ہی یاد ہی میں کیا یاد اگر موقع بنیا تو اللہ تعالی مدد فرمائی دے چلا بولتے نہیں

بیان نہ بیان بیانہ ہوتا جڑا سودا مکنے لے کر دینا اصل لفظ ہے بیعانہ لوگ بول دینے بیانہ بیانہ ایک ہوتا ہے بیانہ بیانہ پیج یا نور لینا بیانہ جی۔ نہ میں بیانے لینا نہ بیانہ لینا ہاں۔ کیا مطلب بیانہ ہوا ہے کہ بیان کرنے آپ نہ نظرانہ لینا نبیاں دی سنت سے ولیاں دی سنت سے عالمہ حق دے ربانی لوگاں دی سنت سے लेकिन वो भी शर्त हजूर ने फरमाया खुद अता मादाम अता لا كان رشوة على الدين فلا تأخذوه فرمایا عادت نظرانہ ہونا کہ لیا جنہ جنہ نظرانہ ہی رہے جس دین دی رشوت مر جائے پھر نہ لے مطلب مجموع سوال کی روایت ہے سبرانی روایت ہے نظرانا لیا جی جنا چر نظرانہ رہے جس جی، میں رشوت بڑے دین کی موڑ جی، رشوت خور خالی منجے پاس ہوتے ہیں

اس نے سمجھ رشوت خور ہے مرتشی ہے جس کو عام راشی کہتے ہیں راشی رشوت دینے والے کو کہتے ہیں مرتشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں اور راشی والے مرتشی کے لاؤ ماشی مار یہ جڑا ہر چاہے نا یہ ترجمہ اُلٹ کر دے راشی کا مانا ہوتا ہے رشوت دین والا مرتشی کا مانا ہوتا ہے رشوت لین والا اور یہ دل رکھا جی رشوت کتنے ادھور ہے جی میں فرمایا اشارہ لگا سارے قربان کریے کرنا دتا جائے کچھ وہ ہے رشوت

کھوڑے دے تاکہ بہتیا کی جان چھٹ جائے تو انہوں رشوت نہیں آخا گے وہ ٹکی اگلے اگلے بولتے نہیں جی بھائی ایار دینا جو پیا بچارا اس واسطے پہ دینا بھی چوکھے نہ لٹے جا اس واسطے پہ دینا میں ظلم تو بچ جا اچھا، اپنا انہوں رشوت دینے والا نہیں کہہ سکتے اس لیے رشوت خور وہ مجرم ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں اسی طرح اگر کوئی پیسہ لے کے حق چھپا جائے پھر وہ رشوت خور پھر وہ نظرانہ نہیں لے رہے بولتے نہیں جی یہ راج سرکار نے سمجھایا اور اج کل یہ رشوت بھی چل رہی ہے بیانے بھی لے بیانے بھی لے رشوت بھی لے مطلب لے کے مڑ ان کی مرضی کرنے اگلے اگلے کی مرضی نہیں کرنی چاہیے اللہ رسول کی مرضی کو سامنے رکھنا چاہیے بولنے نہیں چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور ایک مغالفے کا ارادہ بھی بہت ضروری سمجھنا اسے بیوقوف نے کہا تقریروں پر ہو پر فیس جی دینے میں کیا ہے چھٹ گئی آخیا بکرا انہیں بکرا بکرا سمجھ

کم کرے نہ کرے اگلے دی مرضی نہ کراوے ہزار طریقے قدرت نے انسان دے بچن دے اور بھی اسباب بنائے دم نہیں تو علاج ہو سکتا ہے علاج میں ہزارہ طریقے حرام بھی ہیں حلال بھی ہیں جائز بھی ہیں نجائز بھی ہیں خیر خیر ہزارہ طریقے نال بندہ بچ سکتا ہے کیوں کیوں دوسری گل یہ ہے فرض نہیں واجب نہیں ضرورت ضروری نہیں مستحب ہے کرے نہ کرے بلکہ الٹا اگر صبر کر جاوے پھر صبر بغیر حساب و جواب جڑ جاوے یہ بھی گل بخاری وچ آوے امام بخاری سونے نے لکھا ہے سونے نبی کا فرمان حضور نے فرمایا میری امت دے ستر ہزار بندے بغیر حساب و جنم جان گے کیڑے ہون گے حضور نے فرمایا نہیں کرا دے داغ داغ دے نہیں داغ دے نہیں جڑا لویا گرم کر کے داغ دے زخم رو یا سر نو یا وہ داغ دے بھی نہیں اپنے رب دے بھروسے تے رہندے نے جے جی سونا میرے دکھ وچ راضی جی نے فرمایا جڑے سر عقیدت ایمان والے ہیں لیکن اتنے سمجھنا سمجھو حضور نے فرمایا کام کرا دے نہیں اس کا بول اسی اتنے لیکن ہاں۔ قوم کا جاگنا ہو جلسے کا جاگنا ہو رہا توجہ ہے قوم کی جاگ کے سیا

لیکن ہاں، حق کو ہاتھ نہیں پڑی لمبی ساری دو شیر سنانا نفر چار پر چار نفر سی دو چار ڈرامہ لیا سب بال تین سال ہو گئے اس میدان سارے ڈرامے نہیں سارے ڈرامے دیکھے نہیں آ نہیں سکتا آ نہیں سکتا نہیں آ سکتا سکتا قتل ہو قتل ہو سکتا ہے قتل ہو سکتا اگر کوئی سننا چاہے اگلے دن کینیڈا کے منگتے کی خدمت کی ہے جا کے منگتے کی منگے گیجمنگ سوا سر گھنٹے خدمت ہوئی ہے ہے انتخاب عثمان اور ووٹنگ میں میں فرق فرق ظاہر کیا اردو موضوع اگر کوئی سنے سنے وہ تازہ کرے گا منافق سن کر بار بار مریا گا

روپیہ ایک نہ لگے لگے لگے لگے حضرت حسن بنن روپیہ روپیہ ایک ایک ایک نہ نہ نہ یہ فرنگی منڈی ہے روپیے لانا میں ہاں، ہے حریف ہے سیاست نال اسلام لیا میں پوچھنا ادھر اقبال نے شیر پڑ ڈنڈی بازی کتوں آ گئی ہے الیکشن والے لوگ دشمن

مگر ہے اس کے پجاری امیر

ہمارا ہمار باقی سبھی کچھ وہ سمجھو ہے باقی سبھی کچھ سمجھو ہزور سرکار کرنا ہزور نے اپنا لواب شریف لیا نبینے کی مٹی کے انگل مارنی انگل مار کے آخنا سڈا لواب ادھر مدینے کی مٹی شفا دینا رب انگل پھیرنے کی شفا دمن حرام سمجھنا ہو رہے کام نہ کراؤنا رب دے بھروسے دے رہ گئے تے صبر چ گزار چھڑنی تے صبر دی جزا بول دے نہیں اور دم جو ہے وہ بغیر سے گزارا ہو سکتا ہے اس کا جنت لب دیا نہ کراؤ لیکن یہ دسو دین تو بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ دین نہ لوے تو جنت چھوڑ جائے گا وہ آخر میں صبر کر لیں گا بول دے نہیں جی بنا مرشدارا نہیں اچھی

کدی علماء حقانی ربانی حضرت بریلوی فیس منگی بولتے نہیں بولتے نہیں نظرانے نظر

گساخی دبی کا دور ہے بغیر دور ہے غیرت حجا کی گل کرنے والا بچارا وہ دلیل وہ دنیا رل دی کوئی نہیں ہیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی بات ہمارے بات ایک بندے تھر ڈسکی ہر بولنے تکبیر مرشد خواجہ محمد شفیع صاحب والا مکتی سنجھیا شیشی صاحب بچن کشان والی شاہ صاحب علماء عظمت دین مصطفیٰ مقام مصطفیٰ جو ہے لیکن ایک گل سال دس جانا ہے میرے ہاتھ چ آئی ہے جمہوریہ پاکستان انیس سو تہتر کا آرٹیکل کہ لکھا اسمت فروشی تمار بازی اور ضرر رساں ادبیات کے استعمال فاحش ادب اور اشتہارات کی تباہ نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کرے گی عزمت فروشی یعنی عزت فروشی جی میں چکلے والے کراؤن والے کمار بازی جوئے بازی نقصان پہنچا دا استعمال بے بے حیا فاش ادب یعنی کتاباں اشتہارات بے حیائی دے انہوں چھاپنا انہوں کی نمائش حکومت پاکستان انیس سو تہتر چی ہوا کہ جی یہ روک تھام کرے گی سمجھ آئی کہ نہیں اور ذہن میں رکھو جب کبھی پاکستان میں بے حیائی ہوئی جب کبھی پاکستان میں بے حیائی ہوئی تو حکومت یقیناً روک تھام کرے گی کیونکہ آئین میں لکھا ہے کبھی ہوئی جی۔ ہے تو نہیں اور تم کوشش کرو کہ ہو تاکہ یہ ثواب اوپر ملے بے حیائی دے اشتہار بے حیائی دے فلیکس بغیرتی دے ہے جی فاش اس طرح دیا گلا ہاں جی ویڈیو سینٹر یہ وہ جس وقت بے حیائی دے کھلے اس وقت جی حکومت کی کار دی اور میں دعا کراگا یہ چیز عام ہوئے اور پیدا ہوئے ہلے عام نہیں اس وقت کیونکہ ہلے تک پیدا ہی میں دعا کروں گا کبھی یہ پیدا ہو تاکہ ان لوگوں کو سواب مل اخوام ایسا جب بنے اللہ فرمایا ان کی طرح مت بننا جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور ٹھٹھا بنایا قرآن فرمان ان جیسا نہ بننا جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور کٹھا استحرا بنا رکھا ہے سخریہ بنا رکھا ہے ایسے مستقے اور یہ آئین سی اور جڑی دس کو تعزیرات میں رکھو سب سے بڑا کام جو پریشان کن ہے وہ یہ ہے یہ مجموعہ تازی رات ہے وہ آئی ہے وہ شریعت کی حیثیت رکھتا ہے یہ فقہ فقہ جی وہ شریعت ہے جس طرح فقہ جب بنتی ہے تو شریعت کے تابع بنتی ہے مخالف نہیں ہو سکتی اگر مخالف کوئی بنائے گا تو کافر ہو جائے گا یہ تعزیرات ہیں وہ آئین ہے وہ شریعت کی حیثیت رکھتا ہے یہ فقہ کی حیثیت رکھتا ہے یہ اس کے تابع ہے آئین اور قانون میں یہی فرق ہوتا ہے تو بولتے نہیں تو یہ آئین میں بھی ہے دو سو بیاسی تراسی چوراسی میرے خیال دفعہ بھی ہے یہ تعزیرات میں بے حیائی بے حیائی کا جو ہے نا کتابیں لٹریچر جس کو کہتے ہیں اشتہارات جس کو کہتے ہیں اس پر سزا ہے جی روکتے دیں گے دیکھ لو بڑی پریشان کل جڑی گل ہے نا وہ آ سپیکر ہے مولبیا یہ تہتر کا بنیا بنیابیا سپیکر کا پرسوں بنیا پرسوں والے فورن پکڑ دکڑے تہتر تو لے کے بس دعا کرو شالا کو بے حیائی پیدا ہو جائے اور بھی الیکشن لڑنے کہتے ہیں Thank you. چاہی اور بندے سمجھو جو پیاستا ہے جان بوجھ کے پیاستا ہے ہاں، یہ میں دین نبی ہیں مستین اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرف داری پہ الزام ہے مذہب کی طرف داری سو سال پہلے اکبر آبادی جج ہو کر گئے گئے جج ہو کر گئے گئے ہو گلو ہو گلو نہ جانے کون دے تہتر سے قانون بنا ہوا لیکن جس کا قانون ہے وہ جرم پیدا ہی کبھی نہیں ہوا

ہاں۔ سمجھ آئی کہ نہیں میں سینے دیا ساڈا کلندر اقبال فرما چہرے Style نہیں جی اقبال سارا ایک گل کر گیا میں سونے رابا مین مہنیا ایڈیا نعمت دے دی ایڈیا فضیلت شانہ نال نوازیا جی۔ پر ایک عرض تیری بار گاہ ضرور ہے اقبال کی لیکن مجھے پیدا کیا لیکن مجھے پیدا کیا

آزادی اگر آزادی ہے بھی صحیح تو کرنی ہے کیون کرنی ہے کہ سلم سر کٹ رہا موٹر سائیکل والا میں کہنا ہوں ساری گڈیا ساری گڈیا سلم سر کٹ گئے ہر بار ہے نہ کوئی سور سکے نہ کوئی ٹر سکے پتہ لگے آزاد لگا سکھ مطلب ہوتا ہے جانور کلے سے بجنا بجیا گھر ایک کھولا لاہ کر دیتے لاہ جانور کا کیا مطلب کھوتا جڑا وہ بے وقوفی ہوگا جی لاہ سمے ویک کے نہ آخر آخا گے دو قدم رسے دار کام خراب ہے لڑ پہ لما ایڈی سیانی آخر مہینے وہ تو سیا اک بار کیا رسا دے مجھے کرنا بولتے نہیں کہ مجھے

جڑے اندر پایا سر نہ گلورے وہ ٹاؤں ٹاؤں شروع کر دیتی حضور فرما نے سونا نبی فرمایا ہے اس نبی اس دور دے نبی نو اللہ نے وحی کی تھی اے مثال ہے اس نبی آخر الزمان دی امت دی کہ اس نبی آخر الزمان دی امت دے بے وقوف کم مکل بے علم علم دے علم والیاں دے حکمت والیاں دے اوتے عقل والیاں دے غالب ہو جان گے حدیث تے لفظ دے یزہارو سفہا سفہا علماء سفہا نادان احمد بے وقوف ب علم علم والا سن کے گا کر گل گل ٹھیک ٹھیک ہے ہے گلر جا گرچ نا اور اس لیے وہی گلر نہیں کلو دے جی۔ میں کسم سادی کر کے آنا جاؤ دنیا ارب اجم پھرو ارب اجم پھرو

یہ سرکار تو حدیث تو تے قرآن تو ادھر ادھر سارا سنا رہے سڈے مذہب کی حقانیت صداقت جیڑی ہے نا ادھر ویخ لوگ کئی کہتے ہیں اگر نبی کی نبی کی نبی کی اگر غیب دانی مان لیں اللہ تو شرک ہو جائے گا اور حقیقت یہ کہ جنہ چر غائب نہ جانے اُنہ چر نبی نہیں بنے یہ لفظ استعمال کرنا ہے کہ نہیں ادب خدا کو محفوظ رکھتے ہوئے علم غیب کا لفظ نہ بولو اطلاع الغیب کرو اظہار الغیب کرو ہاں اللہ تعالی نے غیب عطا کی تے اسرار دیتے نے راز دیتے نے بڑے پیٹ دیتے نے ان آخی جو یہ دیتے سب کا اتفاق ہے لیکن گل سمجھا جی عجیب گل یہ آخنا کہ جی صرف این گل چیتی ہے کہ نبی سونا جاندا سی اللہ کے دتیا جانا سا بھی آخر شرک ایسی عجیب گل ہے من تو یہ قرآن و حدیث ہے کہ جنہ چیر منو نہ ان چر نبی نبی نہیں بن گا نبی بن گا مسلم کی صرف ایک بات بخاری مسلم کی سناتا ہوں اگر تھوڑا سا فرق کوئی ثابت کر دے زبان کٹا جب ابن سیاد ابن سائد جس کا نام صافی تھا صافی صافی <laughs> کنیت اس کی ابن سیاد یا ابن سائز تھا یہودی تھا سید عالم کی بارگاہ میں آتا ہے محمد میرے رسول حضور فرمان دینا میں اللہ کے سارے ایمان ایماندار کیا جواب جواب اب بولو ہے کیا جواب ہے میں آمن تو جمی رسول اللہ میں اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں حضور فرماندے نے تین جی رسالت کا دعوی ہے نا انی خبا تو اللہ کا خبیہ فافرت میں دل چ کوئی گل لکا کے کھلوتا دس یہ نبی دس بخاری مسلم چوے حدیث تھوڑی جی کمزوری کے ساتھ میرا نقوار فرماندے نے دس اتنی خبا تو لکھ خبی میں گل لکا کے کلوتا دس جی تم ہے نبی دس فورن کر دکھ حضور چھپا کے کھڑے سن دخان دکھ دکھ دکھ کی زبان

شیطان کہنا نو ادھی گل دے سن باقی دیا پچڑا چوٹ دیا لا کے ہو پورا حضور نے فرمایا ہو تو نہیں پچھان سکیا میں محمد ہاں۔ میں سچا رسول ہوں حدیث کو پتا لگا نال شرک کی ہو گئے خدا بھی کر کے آنا قرآن و حدیث نو جنا وڑ کے پڑھے سوائے سنی مذہب تو کوئی مذہب لب نہیں جی اللہ لیکن ہوں ایک حوالہ سنا کے اجازت چلنا اج ملتان کے کتب خانے پھر رہا سا کتاب کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید لکھی ہے ڈاکٹر خالد مانگو پی ایچ ڈی ڈائریکٹر مانچسٹر لکھا ہے علم غیر سے متعلق ایک شبے کا اجالا ہے کہا جاتا ہے کہ شاہ صاحب نے تقویت میں جا بجا امبیا علیہ السلام سے علم غیب کی نفی کی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا بات دراصل یہ ہے کہ لوگ علم غیب کے معنی نہیں سمجھے ورنہ کون ہے جو اس سے انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولوں کو ہزاروں ہزاروں وجوب پر مطلع فرمایا ہے اگلی گل حضرت شاہ صاحب کے نزدیک علم غیب سے مراد علم ذاتی ہے علم ذاتی ہے ذاتی ہے جو بے عطا غیر از خود قائم ہو علم غیب کے ان مانوں کے پیش نظر وہ سدہ غیبی امور جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو اطلاع بخشی علم غیب نہ رہے اہل علم حضرات اور نمور کے ماننے کو اطلاع الل غائب اظہار الل غیر علم واحد خبر سماوی یا الہام سے تعبیر کرتے ہیں علم غیب کہتے نہیں اور جاہل لوگ ان غیبی اطلاعات کو علم غیب کہنے سے نہیں رکتے علم و جال کے استداد نے علم غیب کے اختلاف کو یہ شکل دے رکھی ہے ورنہ قرآن کریم نے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح غیبی امور کے جان لینے کے لیے علم غیب کا لفظ کبھی استعمال نہیں فرمایا لفظ استعمال نہیں فرمایا حقیقت ہے ایسا بھی کہنے ہیں علم غیب دا لفظ اللہ نہ بولو حضور ان اللہ نے کیا اللہ نے عطا کیتا ہے الحمدللہ تو سنگیا گل وچ ہوئی ہے باقی جن نہ خدا کرے سالا باغی نہ سبحان اللہ ورنہ حق دا پتہ نہیں بعد موجا اوئے اب اول علم علم نے کہ علم سارا ہے پتا ہے حقیقت کی خبر ہے میرے علی کا عقیدہ صحیح ہے کافر ہے داتا علی اجمیری کا عقیدہ صحیح ہے خبر ہے بابے فرید کا عقیدہ صحیح ہے لیکن دعا کر ساڈے ساڈے ٹھیک چون باقی جان نکل جائے ہاں۔ نکل جائے سڈے ڈیڈ چو بگج نکل جائے اسی ہاں۔ ہی دعا جناب تو اجازت چاہنا آخر دعوانا الحمد سبحان اللہ سبحان اللہ